حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں وہ ان کو اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے تو ان کو ان کے رب تعالیٰ نے پکارا اے ایوب کیا میں نے تجھے غنی نہیں بنایا انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے پروردگار لیکن میں تیری برکتوں سے بے نیازی نہیں برت سکتا سنن نسائی 1446 حدیث نمبر چار سو نو